السلام علیکم کیسے مزاج ہیں پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کمپیوٹنگ کے پروفیشن کی اور اس کے ہم نے دو اسپیکٹس کے بارے میں گفتگو کی تھی پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کمپیوٹنگ پروفیشنل جو ہوتے ہیں ان کے مختلف رولز کیا ہوتے ہیں اور ہم نے اپنی ڈسکشن کو تھوڑا سا لمیٹیڈ رکھا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی اگر ایک چھوٹی سی کمپنی ہے اس میں جو مختلف کمپیوٹنگ پروفیشنلز ہیں ان کے رولز کیا ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور یہ کہ ان کا پروفائل کیسا ہے یعنی وہ کس طرح کا ایکسپیرئنس لے کے اس پرٹیکولر رول میں آ سکتے ہیں دوسری بات ہم نے پچھلے یہ کی تھی ہم نے دیکھا تھا کچھ پروفیشنل ایتھکس کے بارے میں ہم نے کچھ انٹرسٹنگ سی ٹرکی سی سچویشنز ڈسکس کی تھیں یعنی وہاں پہ کمپیوٹنگ پروفیشنلز کے بارے میں ہم نے مختلف طرح کی آپ کو اسٹوری سنائی تھی کہ اس اسٹوری میں فلانے صاحب نے یہ کیا تو آپ کے بارے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں انہوں نے کیا صحیح کیا یا غلط کیا اور the point that I was trying to make was as follows کہ پروفیشنل ایتھکس کی اسٹڈی ضروری ہے کیونکہ پروفیشنل ایتھکس جو ہیں یہ جو سچویشن میں نے آپ کو بتائی تھی ان کے بارے میں جو سوال ہیں ان کے جواب فوراً دے دیتی ہیں آپ کو سوچنا نہیں پڑتا آپ کو نئے نئے نئے جواب انوینٹ نہیں کرنے پڑتے کیونکہ وہ جواب آلریڈی پروفیشنل ایتھکس میں موجود ہیں تو جب ہم نے کمپیوٹنگ پروفیشن کی بات شروع کی تھی تو پہلا سوال جو تھا وہ یہ کہ بھئی کمپیوٹر پروفیشنل ہوتا کون ہے تو ہم نے کہا تھا کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں انہیں بھی ہم کمپیوٹنگ پروفیشنل کہتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرز ہیں کمپیوٹر انجینئرز ہیں اور بعض ٹیلی کام انجینئرز انہیں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ کمپیوٹنگ پروفیشنلز ہی ہیں اور اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک آرگنائزیشن کو دیکھا تھا چھوٹی سی which consisted of a collection of teams یعنی اس آرگنائزیشن میں چھوٹی چھوٹی اور بعض بڑی بڑی ٹیمیں تھیں سب سے پہلی ٹیم جو ہم نے دیکھی تھی وہ ڈیولپمنٹ کی ٹیم تھی جس کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اسپیسیفکیشن اسٹیج سے لے کے اینڈ تک آپ نے لے کے جانا ہے یعنی اسپیسیفکیشن لکھی جا چکی ہیں آپ کو دی جاتی ہیں آپ نے سب کچھ ڈیولپ کرنا ہے اس کو پراپرلی ڈاکیومنٹ کرنا ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کسٹمر کو ڈلیور کرنا ہے اور کسٹمر کا اس پہ اوکے کرانا ہے ڈیولپمنٹ ٹیم کی یہ رسپانسبلٹی ہے ہم نے یہ بتایا تھا کہ پروجیکٹ مینیجرس جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں کسی بھی ڈیولپمنٹ ٹیم کا وہ پلاننگ کرتے ہیں ٹریکنگ کرتے ہیں ٹیم کے لیے ریسورسز وغیرہ ارینج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ویری امپورٹنٹلی وہ کلائنٹ کے ساتھ جو اپنا ریلیشن شپ ہے اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کلائنٹ کو وقت پہ وقت اباؤٹ کہ پروجیکٹ کا اسٹیٹس کیا ہے یا اگر کسی انفارمیشن کی ضرورت ہے کلائنٹ سے وہ اسے لیتے رہتے ہیں یا پھر کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے فلانی انفارمیشن چاہیے وہ اس کو دیتے رہتے ہیں اس کے بعد ہم نے آرکیٹیکٹ کی بات کی تھی کہ آرکیٹیکٹ جو ہے نا وہ کی ٹیکنیکل گرو ہوتا ہے آپ کے پروجیکٹ کا یعنی ٹیکنالوجی کے بارے میں جتنے بھی کوشچنس ہیں آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں ان کا آنسر عموماً آرکیٹیکٹ سے لیا جاتا ہے آرکیٹیکٹ صاحب جو ہیں آپ کی ٹیکنالوجی کی سلیکشن بھی کرتے ہیں یعنی اس پروجیکٹ کو کس ٹیکنالوجی کے تحت کیا جائے اس کے علاوہ آپ کے پروجیکٹ کا ہائی لیول ڈیزائن جو ہے اس کا آرکیٹیکچر جو ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی ان کی ہے اور یہ بھی کہ جب وہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آرکیٹیکٹ صاحب رسپانسبل ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ کیا جو ڈیزائن ہم نے کیا تھا وہ فالو ہو رہا ہے کوئی ہیپ ہیزڈ چیزیں ہونی تو نہیں شروع ہو گئی اس کے بعد جو تھا وہ ہم نے ٹیم لیڈ کا رول ڈسکس کیا تھا وہ بھی پلاننگ اور ٹریکنگ کرتا ہے but at a more micro level اور وہ ڈیٹیل ڈیزائن میں بھی انوالو ہوتا ہے وہ اپنے ٹیم ممبر جو ہیں اس کی ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں بھی انوالو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بعض اوقات وہ کچھ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز بھی کرتا ہے یعنی امپلیمنٹیشن اور ٹیسٹنگ وغیرہ کا کام بھی کرتا ہے لیکن صرف چھوٹی ٹیموں میں ہم نے ڈیولپر صاحب کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ کوڈنگ کرتے ہیں یہ کوڈنگ سے پہلے ڈیزائن کرتے ہیں اور کوڈنگ کے بعد ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو باقی ٹیمیں ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا ہم نے ایگزیکٹو ٹیم کی بات کی تھی جس کا سب سے امپورٹنٹ ممبر شاید وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں چیف آپریٹنگ آفیسر بھی ہوتا ہے جو کہ رسپانسبل ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے آپریشنس کے لیے اور مارکیٹنگ اینڈ سیلس کا بھی ایک چیف آفیسر ہوتا ہے اور ان صاحب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی میں کام لے کے آئیں اس کے علاوہ بزنس ڈیولپمنٹ کی ایک چھوٹی سی ٹیم ہوتی ہے جو کہ ڈیٹیلڈ پرپوزلز بناتی ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو اس کو ایک پرپوزل بنا کے دینا یہ بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم کا کام ہوتا ہے جو آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے جسے ہم آرکیٹیکچرل ٹیم کہہ سکتے ہیں عموماً یہ بڑی چھوٹی سی ٹیم ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم کی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں وہ are responsible for keeping track of everything that is happening in the sense کہ کچھ سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہی ہے کچھ ڈاکیومنٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں تو on a daily basis they keep a record of all those things تو یہ کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم کا کام ہے ہم نے پروسیس ٹیم کی بات کی تھی ان کا مقصد یہ ہے کہ کمپنی میں جس طرح سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہی ہے جو طریقہ ہے جو پروسیس فالو ہو رہا ہے اس کو بہتر سے بہتر بناتے رہنا جو ہے یہ ان کا مشن ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کوالٹی ایشورنس ٹیم کی بات کی تھی یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جب کوئی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اور درمیانی فیزز میں بھی یہ چیک کرتے ہیں کیا یہ وہ کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے تو یہ کوالٹی ایشورنس ٹیم کا مشن ہوتا ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ٹیم جو ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف نئی ٹیکنالوجیز پروڈکٹس اور پروسیسز جو ہیں ان کو ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں جو مناسب ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں ان میں کچھ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد آرگنائزیشن میں ان نئی ٹیکنالوجیز کو ان نئے پروسیسز کو ان نئی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس بھی یہی لوگ کرتے ہیں آخر میں ہم نے سپورٹ ٹیم کی بات کی تھی یہ لوگ ریسپانسبل ہیں to enhance to maintain to upgrade the technology infrastructure یعنی جو ہارڈ ویئر پڑی ہوئی ہے کمپنی میں جو سافٹ ویئر یوز ہو رہی ہے کمپنی میں اس کی اپ کیپ کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے اس کے علاوہ ان کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ جو نیٹ ورک ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کا خیال رکھیں خاص طور پہ اس کی سیکیورٹی کا تو یہ تو تھی کمپیوٹنگ پروفیشنلس کی بات پھر ہم نے بات کی تھی ایتھکس کی یعنی ایتھکس وہ چیزیں ہیں جن کو اگر سب لوگ فالو کرنا شروع کر دیں تو شاید زندگی بہتر ہو جائے زندگی آسان ہو جائے پروفیشنل ایتھکس جو ہیں وہ اسپیشلی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ان کا بھی ہمیں یہی فائدہ ہے کہ اس سے پروفیشنلس کی شاید زندگی آسان ہو جاتی ہے ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے تو جناب یہ تو بات تھی پچھلی دفعہ تھی پچھلی دفعہ کی آج ہم نے بات کرنی ہے فیوچر کی آج ہم نے بات کرنی ہے فیوچر آف کمپیوٹنگ کی آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا ہوگا we will try to visualise کہ فیوچر میں کمپیوٹرز کیسے ہوں گے نہ صرف یہ بلکہ کمپیوٹرز کیسے یوز ہوں گے اور ان کا ہم پہ ہماری فیوچر کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوگا تو آج کا topic the future of computing اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنی پرڈکشنز کچھ فیوچر کے بارے میں بتاؤں ایک چیز بتایا چلوں کہ کمپیوٹنگ کا فیلڈ اور ٹیلی کمیونیکیشنز کا فیلڈ یہ دونوں جو ہیں یہ کنورج کر رہے ہیں یہ دو تھے اب شاید ایک ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں ڈسٹنگوش کرنا کہ بھائی یہ ایکٹیویٹی کمپیوٹنگ کی ہے یا ٹیلی کام کی یہ ذرا مشکل ہوتا ہے تو اگر ہم نے کمپیوٹنگ کے فیوچر کی بات کرنی ہے ساتھ ہمیں ٹیلی کام کی بھی بات کرنی پڑے گی بیکاز دے آر انٹیگریٹڈ اور فیوچر میں they will become just one تو آج جو ہم باتیں کریں گے ہم کمپیوٹنگ کے ساتھ ساتھ ٹیلی کام کے فیوچر کی بھی باتیں کریں گے پہلی چیز جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور یہ میرے خیال میں آج سے پندرہ بیس سال کے بعد ہو جائے گی وہ یہ کہ میرا ایک پرسنل کمیونیکیٹر ہوگا میرا یہ پرسنل موبائل کمیونیکیٹر جو ہوگا اسے میں کیری نہیں کروں گا یہ میری باڈی کے اندر ہی امبیڈ ہوگا مائکرو فون بھی اسپیکر بھی یہاں پہ کہیں ہوگا اس کا پروسیسر بھی ہو سکتا کہیں ہو اور اس کا انٹرفیس جو ہوگا وہ وائس کے ذریعے ہوگا یعنی اس کو کنٹرول میں وائس کے ذریعے کہوں گا تو اگر میں نے کچھ اس سے کام کروانا ہوگا تو میں کہوں گا اور یہ اسے کرے گا مثلاً میں کہوں گا کہ جناب فلاں صاحب کو سے ملائیں یا فلاں صاحب کی اگر کال آئے تو مجھے ڈسٹرب نہ کریں تو یہ اس کا وائس اونلی انٹرفیس ہوگا اس کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی جب میں اسے بات کروں گا تو ارد گرد والے لوگ شاید نہ اسے سن سکیں کیونکہ میں تھوڑا سا ممبل کروں گا اس کا مائکرو فون جو ہوگا میرے جبڑے کے اندر میرے خیال ہاں، لگا ہوگا تو میں بس ایسے کھڑے ہو کے نا جس طرح بعض اوقات لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں آواز نہیں آ رہی ہوتی اس ٹائپ کا میں کچھ بولوں گا تو وہ مائکرو فون اسمارٹ انف ہوگا کہ وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکے اور اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس کو ٹرانسمٹ کر سکے اس کے بعد یہ تو بات ہوگی پندرہ بیس سال کی لیکن اس سے بھی لانگر ٹرم فیوچر میں میرے خیال میں مجھے یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا آئی ول تھنک تھنگس میں سوچوں گا اور یہ میرا پرسنل موبائل کمیونیکیٹر جو ہے یہ اسے انڈرسٹینڈ کرے گا اسی طرح اگر میں اس موبائل کمیونیکیٹر کے ذریعے کسی سے کچھ کانورسیشن کر رہا ہوں گا کوئی صاحب نیو یارک میں بیٹھے ہیں میں ان سے کچھ بات کر رہا ہوں گا ہو سکتا ہے کہ آج سے پچاس سال کے بعد مجھے بولنا نہ پڑے میں صرف سوچوں گا یہ کمیونیکیٹر میری سوچ کو پک کرے گا اسے ٹرانسمٹ کرے گا اور اسی طرح وہاں سے جو سگنل آئے گا اس کو کسی ایسی فارم میں کنورٹ کرے گا کہ جو میں انڈرسٹینڈ کروں ود آؤٹ ہیئرنگ یعنی جو میری transmission transmission of information to my mind will be through something else other than maybe the ear تو یہ جناب میرا پرسنل موبائل کمیونیکیٹر ہے اس کے لیے کن کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں مائکرو مینیچر کمپوننٹ چاہیے ہوں گے مائکرو پروسیسرس ریم چاہیے ہوگی اس کے لیے ہمیں روم چاہیے ہوگی بہت ہی چھوٹی سی اور دوسرے یہ کہ اس کے لیے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ایسی ٹیکنالوجی جو کہ نیچرل اسپیچ کو انڈرسٹینڈ کر سکے تو یہ دونوں چیزیں یہ دونوں ٹیکنالوجیز جو ہیں یہ آج کل ایگزسٹ کرتی ہیں ان کو بس ذرا بہتر بنانے کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں آج سے پندرہ سے بیس سال کے بعد یہ چیز یعنی body embedded communicators they will be quite popular ایک چیز اور بھی جس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں وہ یہ کہ موبائل ویڈیو فونس کہ وہ کب پاپولر ہوں گے میرا خیال یہ ہے کہ وہ کبھی پاپولر نہیں ہوں گے آج سے دو سے پانچ سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اویلیبل ہو جائیں لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ لوگ یوز نہیں کریں گے کیونکہ اس کو یوز کرنے کے لیے جو اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا میرے خیال میں لوگوں کے لیے یہ شاید آسان نہ ہو لوگ چاہتے ہی ہیں کہ وہ چلتے پھرتے رہیں اور اپنی آرام سے بات چیت کرتے رہیں without taking their eyes off off whatever they are doing تو یہ موبائل ویڈیو فون کے لیے ٹیکنالوجی تو اب بھی اویلیبل ہے اس کے لیے انفراسٹرکچر ابھی شاید نہیں ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ کامن ہوتا جائے گا اور زیادہ آسانی لگے گا تو آج سے پانچ سال کے بعد mobile video phones they will be possible but not many people will be using them ایک اور چیز جو فیوچر میں دیکھتا ہوں دس سال میں ہو پندرہ میں ہو وہ یہ کہ میرا ایک پرسنل ایجنٹ ہوگا یہ ایک روبوٹ نہیں ہوگا یہ کمپیوٹر پروگرام ہوگا اور اگین اس کے ساتھ بھی میں انٹرفیس وائس کے ذریعے ہی عموماً کیا کروں گا لیکن اور طریقے سے بھی کر سکوں گا اور یہ اٹانومس ہوگا یعنی اس کو اگر معمولی سی ڈائریکشن دے دیں تو یہ اچھا خاصا کام کر سکتا ہے اٹ ول بی اٹانومس پانچ دس سال میں بھی اس کا ہونا پاسبل ہے اب مزے کی بات اس کے بارے میں یہ ہوگی کہ I be able to have a conversation with this agent یہ جو سافٹ ویئر پروگرام ہوگا اس کے ساتھ میں بات کر سکوں گا اور اس کے ساتھ میں انٹیلیجنٹ کانورسیشن کر سکوں گا مثلاً یہ کہ میں سے کہہ دوں گا جناب مجھے دو ٹکٹ چاہیے ہانگ کانگ کے لیے میں نے صبح جانا ہے اچھا یہ موبائل ایجنٹ جو ہے اس سے پتا ہے کہ میں کہاں ہوں تو یہ میرے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جناب اس وقت آپ فرانس میں بیٹھے ہیں لاہور میں بیٹھے ہیں اسے پتا ہے تو اسے پتا ہے میں نے اسٹارٹ کہاں سے ہونا ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے ایئر لائنس کون سی پسند ہے اس کے پاس میری کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن بھی ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے واپس کب آنا ہے تو میرے سے پوچھ لے گا کہ بھائی جان واپس کب آنا ہے اور وہاں پہ کوئی ہوٹل وغیرہ کا انتظام کرا دیں یا نہ کرائیں سو یہ انفارمیشن لے کے یہ سارے کے سارے میرے کام کرے گا اور جب میری ساری کی ساری بکنگز ہو جائیں گی مجھے یہ پھر بتا بھی دے گا کہ جناب کنفرم ہو گیا سب کچھ اس کے علاوہ یہ بھی کہ میں اسے کہہ سکوں گا کہ بھائی ہم ڈپریسڈ یا پھر ہم ٹائرڈ یا پھر ہم بورڈ یا پھر ہم اینگری اور یا پھر ہم فیلنگ سکھ ایسی چیزیں جب میں اسے کہوں گا تو یہ اس کی رسپانس میں اپروپریٹ ایکشن لے سکے گا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں بھائی آئی ایم فیلنگ سیک تو میرے سے یہ چھوٹے موٹے ایک دو سوال پوچھے گا اور اس کے بعد کسی ڈاکٹر سے میرے لیے اپوائنٹمنٹ سیٹ اپ کر دے گا یعنی کسی میرے سے سوال پوچھے گا میری بیماری کے بارے میں کچھ پوچھے گا پھر کسی اپروپریٹ ڈاکٹر سے میری اپوائنٹمنٹ سیٹ اپ کر دے گا اور وہ سیٹ اپ کس طرح کرے گا وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کا جو پرسنل ایجنٹ ہے اس سے جا کے یہ بات کرے گا کہ بھائی جان ایک مریض کو دکھانا ہے اور اس سے اپوائنٹمنٹ سیٹ اپ کر کے پھر یہ مجھے بتا دے گا اور اس میں یہ خوبی بھی ہوگی کہ جو بعض ایونٹس فیوچر میں میں نے کرنے ہیں ان کا یہ ٹریک رکھے گا اور جب ان کی باری آئے گی تو مجھے بتا دیا کرے گا کہ بھئی آدھے گھنٹے میں آپ کی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے یہ مجھے اپ ڈیٹڈ بھی رکھے گا نیوز کے بارے میں اسپورٹس کے بارے میں ویدر کے بارے میں اسٹاکس کے بارے میں یہ مجھے بتاتا رہے گا کہ میری جو انٹرسٹ کی چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں یہ نیوز کلیکٹ کر کے مجھے وقت بے وقت بتاتا رہے گا جناب اب یہ ہو گیا اب فلانا ہو گیا اب ڈمکانا ہو گیا اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ جو میرا پرسنل کمیونیکیٹر ہے اس کے ذریعے جب میں کمیونیکیشن کر رہا ہوں گا کسی اور صاحب سے ہو سکتا ہے کہ میں پارک میں چل پھر رہا ہوں یا پھر ہو سکتا ہے کہ میں اپنے کمپیوٹر کے پاس بیٹھا ہوں تو اگر میں اپنے کمپیوٹر کے پاس بیٹھا ہوں تو ایجنٹ صاحب کو پتا ہوگا تو اف پاسبل وہ جو دوسری پارٹی ہے اور میں جو بیٹھا ہوں اپنے کمپیوٹر کے سامنے ہو سکتا ہے ہم دونوں کے درمیان آنے یہ ویڈیو لنک قائم کر دیں اور وہ ویڈیو جو ہے میرے مانیٹر پہ آنا شروع ہو جائے اسی طرح فرض کریں کوئی نئی انٹرسٹنگ نیوز آتی ہے تو یہ مجھے تھوڑا سا بتائے گا بھی لیکن اگر اس نیوز کے ساتھ کوئی انٹرسٹنگ ویژول ہے تو وہ بھی اگر کوئی کمپیوٹر میرے سامنے پڑا ہے کوئی اسکرین میرے سامنے پڑی ہے یا کوئی ٹیلی ویژن میرے سامنے پڑا ہے تو وہ ہو سکتا ہے ویژول بھی میرے سامنے ڈسپلے کر دے تو یہ اویئر ہوگا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ارد گرد اس وقت کیا ہے اور اس کے مطابق یہ اپروپریٹ ایکشنز لیا کرے گا اس کے لیے بھی ہمیں کنٹینیوس اسپیچ ریکنیشن کی ٹیکنالوجی چاہیے جو ایک مناسب فارم میں اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے لیکن پانچ سال میں وہ اور بھی بہتر ہو جائے گی دوسرے یہ کہ ہمیں ایسی سافٹ ویئر چاہیے کہ جو اٹانومسلی انٹیلیجنٹلی کام کر سکے اس پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے اس وقت اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے وہ بھی تقریباً دس ایک سال میں خاصی میچور ہو جائے گی تو میں دیکھتا یہ ہوں کہ آج سے پندرہ سال کے بعد یہ جو پرسنل ایجنٹس والا آئیڈیا ہے یہ خاصا پاپولر ہو چکا ہوگا آپ سے کچھ عرصہ پہلے بات ہوئی تھی ویب کی ایک ویکنس کی ہم نے یہ کہا تھا میرے خیال میں ہمارے تیسرے لیکچر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ویب میں خوبی تو ہے کہ اس کے ذریعے بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے ایک خامی یہ ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ فارمیٹ کی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے اس طرح کہ ہیومنس اسے آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکیں لیکن یہ میرا جو ایجنٹ میں نے جس کا بھی تذکرہ کیا یہ تو ہیومن نہیں ہے لیکن اسے بھی یہ مختلف ویب سائٹس وغیرہ جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ وہاں سے نیوز وغیرہ کلیکٹ کر سکے تو اس لیے ہم نے سیمینٹک ویب کی بات کی تھی یعنی سیمینٹک ویب ویب کی وہ فارم ہے which is easily comprehensible for computers اگر صرف ٹیکسٹ لکھی ہو تو وہ ہیومنس کے لیے شاید آسان ہے لیکن we have to bring some meaning to that text اگر میرا نام لکھا ہے تو میں تو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ یہ نام لکھا ہوا ہے لیکن کمپیوٹر کو تو نہیں پتا نا کہ یہ نام لکھا ہوا ہے یا کچھ اور لکھا ہوا ہے تو اس کو میننگ فل وے میں ہم حصہ لکھیں گے کہ name is equal to computer وہ ہم ہیومن کو نہیں دکھائیں گے وہ بیک گراؤنڈ میں ہوگا لیکن کمپیوٹر جب اس پیج کو وزٹ کرے گا وہ دیکھے گا نیم از اکول ٹو دس اسے پتا ہے کہ نیم کیا ہوتا ہے تو اسے پتا لگ جائے گا کہ اس پیج پہ جس صاحب کی بات ہو رہی ہے ان کا نام یہ ہے سو so, فیوچر کا ویب جو ہوگا اس میں کمپیوٹر کے لیے میننگ جو ہے نا وہ امبیلڈ ہوگا اور اسے ہم کہتے ہیں دا سیمینٹک ویب یعنی وہ ویب جو ڈیزائن کیا گیا ہے اس لیے کہ اس کا کانٹینٹ جو ہو وہ ایزیلی کمپریہنسبل ہو کمپیوٹرز کے لیے اور یہ جو سیمینٹک ویب ہوگا یہ آج کے ویب کو ریپلیس نہیں کرے گا بلکہ اس کی ایکسٹینشن ہوگی سو so, آج والا ویب جو ہے یہ بھی رہے گا اور یہ بھی گرو کرے گا لیکن ساتھ اس کے یہ ایک نئی ایکسٹینشن جو ہے یہ بھی گرو کرنا شروع کر دے گی and this is already happening لیکن میرے خیال میں آج سے دس سے پندرہ سال تک سیمینٹک ویب جو ہے وہ خاصا امپورٹنس پا چکا ہوگا اس کی گروتھ خاصی ہو چکی ہوگی کمپیوٹر جناب وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں زیادہ تیز ہوتے جا رہے ہیں زیادہ افیشینٹ ہوتے جا رہے ہیں یعنی زیادہ پاور نہیں وہ کھاتے اور زیادہ سستے بھی ہوتے جا رہے ہیں this trend will continue at least for the next ten to twenty years, this trend will continue اب ہوگا یہ دس سال کے بعد آپ دیکھیں گے آج کل کا جو بہترین سپر کمپیوٹر ہے اتنا ہی پاورفل کمپیوٹر آپ کو شاید ایک اینٹ کی صورت میں مل جائے نہیں جتنی ایک برک کا سائز ہوتا ہے نا یہ جو کامن برک ہوتی ہے جسے ہم گھر بناتے ہیں تقریباً اس سائز کا آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہوگا جس کی پاور آج کل کے سپر کمپیوٹر سے بہتر ہوگی ٹین ایئرس نو مور لیکن مزے کی بات یہ ہے مزے کی بات یہ ہے کہ فیوچر میں شاید اس کمپیوٹر کی یہ جو برک کے سائز کا کمپیوٹر ہے اتنی امپورٹنس نہ ہو جتنی آج کل اس کی ہو سکتی ہے کیونکہ فیوچر میں یہ جو سائز چھوٹا ہو گیا زیادہ افیشینٹ ہو گیا دیز تھنگس میں بھی کم کیونکہ ہوگا یہ کہ آپ کمپیوٹر خریدا نہیں کریں گے آپ ایک اور طریقے سے کمپیوٹر یوز کیا کریں گے اس کے لیے مثال میں دیتا ہوں آج کل کی الیکٹرک پاور سروس کی گھر میں جو دفتر میں جو بجلی آتی ہے دیکھیے جب آپ کو نیا ایئر کنڈیشنر خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کوئی پاور پلانٹ تو نہیں لگاتے نا اس کو چلانے کے لیے یو پلگ اٹ ان آپ کی بجلی کی ضرورت بڑھ گئی ہے کیونکہ آپ نے نیا اے سی خریدا ہے لیکن ضرورت بڑھ گئی اس کے لیے آپ کو ایک نیا پاور پلانٹ نہیں خریدنا پڑتا یہ الیکٹرک پاور سپلائی کا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کی ضرورت بڑھتی ہے تو یو پلگ اٹ ان ہوگا کیا ہوگا یہی کہ آپ کا بل تھوڑا بڑھ جائے گا لیکن آپ کو کوئی نئی اکوپمنٹ کو نیا پاور پلانٹ نہیں خریدنا پڑے گا کمپیوٹنگ بھی اسی رخ کی طرف جا رہی ہے کمپیوٹنگ پاور جو ہے وہ بھی اسی طرح فلو کیا کرے گی ہماری طرف آج کل اگر میں کچھ کام کر رہا ہوں اور میری کمپیوٹنگ کی نیڈس جو ہیں وہ ایکسیڈ کرتی ہیں میرے ریسورسز یعنی جس طرح کمپیوٹر سے میرے پاس ہیں وہ وہ کام نہیں کر پاتے جو میں کروانا چاہتا ہوں مجھے زیادہ پاورفل کمپیوٹر چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں میں جا کے مزید پاورفل کمپیوٹر خرید لیتا ہوں فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا فرض کریں کہ میں چھوٹے موٹے کو اکاؤنٹنگ کے کام کر رہا تھا سڈنلی میں بڑے عظیم لیول پہ ڈیٹا مائننگ کے کچھ پروڈکٹ شروع کر دیتا ہوں تو میرا کرنٹ کمپیوٹر تو کام نہیں رہے گا لیکن فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا فیوچر میں ہوگا یہ کہ اگر میں زیادہ کمپیوٹنگ پاور یوز کرنا شروع کر دیتا ہوں تو مجھے کوئی نیا کمپیوٹر نہیں خریدنا پڑے گا میرے سے دور کچھ کمپیوٹر پڑے ہوں گے ان پہ میرے سارے کا سارا کام ہوگا اور ہوگا یہ کیونکہ میں ان کمپیوٹر کو اب زیادہ یوز کر رہا ہوں تو میرا جو کمپیوٹر کمپیوٹنگ یوسیج کا بل ہے نا وہ بڑھ جائے گا لیکن مجھے نئی ہارڈ ویئر نہیں خریدنی پڑے گی میرے پاس وہی پرانا سا ٹرمینل ہوگا جس طرح میرے پاس پہلے بھی تھا جب میں اکاؤنٹنگ کر رہا تھا اب میں ڈیٹا مائننگ کر رہا ہوں وہی چھوٹا سا ایک ٹرمینل میرے پاس ہے میں اسی پہ اپنے سارے کام کر رہا ہوں لیکن کمپیوٹنگ پاور اب میں زیادہ یوز کر رہا ہوں تو اس لیے کمپیوٹنگ پاور کا میرا بل بڑھ جائے گا لیکن مجھے نئی ہارڈ ویئر نہیں خریدنی پڑے گی یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ انفینٹ سپلائی تقریباً infinite supply of computing power will be available to me وہ ریلائبل ہوگی مجھے اس کو مینٹننس وغیرہ بھی نہیں کرنی پڑے گی بالکل جس طرح یہ ہمارا بجلی کا نظام ہے پانی کا نظام ہے فون کا نظام ہے اسی کی طرح ریلائبل مینٹننس فری اور میں صرف اتنی ہی پاور کے لیے پے کروں گا جتنا میں یوز کر رہا ہوں اگر ہے نا کہ میں نے کسی ہفت سال میں ایک دن بہت زیادہ مجھے کمپیوٹنگ پاور چاہیے ہوتی ہے اور باقی میرا کچھ اتنی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے لیے مجھے آج کل تو ایک بڑا سا کمپیوٹر خرید کے اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے سارا سال رکھنا پڑتا ہے کام اس سے میں ایک دن لیتا ہوں لیکن رکھتا اسے سارا سال ہوں فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا فیوچر میں کمپیوٹنگ پاور جو ہوگی وہ ذرا مختلف طریقے سے مجھے اویلیبل ہوگی یعنی اس کا انفراسٹرکچر اس کی ہارڈ ویئر میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا میں بلکہ اس کمپیوٹنگ پاور کو اسی طرح یوز کروں گا جس طرح آج کل میں بجلی یوز کرتا ہوں and I pay for only the computing power that I use تو وہ ایک دن جب مجھے زیادہ کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت ہے میرا بل بڑھ جائے گا باقی دن میرا بل ویسے کا ویسے ہی رہے گا اور جناب اسٹوریج جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہوگا یعنی اگر میری اسٹوریج کی نیڈس بڑھتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں زبردست قسم کی ہارڈ ڈسک خریدنا شروع کر دوں فیوچر میں یہ اسٹوریج جو ہوگی میرے پاس نہیں کہیں اور ہوگی اور میں جتنی یوز کروں گا مجھے اتنے ہی پیسے دینے پڑیں گے اگر میں کم یوز کرنا شروع کر دوں گا تو شاید مجھے میرا بل اسٹوریج کا کم ہو جائے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں computer terminals of the future کی پہلا سوال جو کمپیوٹر ٹرمینلز کے بارے میں اور اسپیشلی فیوچر کے بارے میں وہ یہ کہ کیا فیوچر میں کمپیوٹر ٹرمینلز ہوں گے ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے کمپیوٹر ہوں ہوں سارے سارے کے ہڈن میں چلتے پھرتے ان سے گپ شپ کرتا جاتا ہوں لیکن میں کوئی کی بورڈ نہیں ہے کوئی مانیٹر نہیں ہے میں اپنے ٹیلی ویژن کے پاس سے گزرتا ہوں تو اس پہ ڈسپلے جو ہے میرے کمپیوٹر وہ کچھ دینا شروع کر دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہو لیکن ایز سچ کمپیوٹر ٹرمینلس ہو سکتا ہے نہ ہو فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ آج کل کے کمپیوٹر ٹرمینلس طرح کے کمپیوٹر ٹرمینلس نہ ہوں فرض کریں کہ ہوں اگر وہ کمپیوٹر ٹرمینلس ہوئے بھی تو ان کی فارم آج کل کے کمپیوٹر ٹرمینلس کے مقابلے میں خاصی مختلف ہوگی فار ایگزامپل میرے خیال میں کی بورڈس نہیں ہوں گے جو کمپیوٹنگ سے کمپیوٹر سے میرا انٹرفیس ہوگا وہ ادھر وائس کے تھرو ہوگا یا پھر جو اسکرینز اس کی ایسی ہوں گی کہ جو ٹچ سینسٹیو ہوں گی تو میں ٹچ کے ذریعے مختلف چیزیں اس پہ کر سکوں گا لیکن میرے خیال میں زیادہ نیچرل انٹرفیس جو مجھے لگتا ہے فیوچر کے لیے وہ یہی وائس انٹرفیس والا ہے مثلا اگر میں نے کسی کو لیٹر بھیجنا ہے ای میل بھیجنی ہے تو میں کہوں گا چلو بھائی خط لکھو اول تو ہو سکتا ہے کہ ای میلز لیٹرز ختم ہی ہو جائیں کیونکہ یہ جو وائس کمیونیکیشن شاید اتنی آسان ہو جائے اتنی چیپ ہو جائے کہ یہ جو ای میل لیٹر والی چیزیں ہو سکتا ہے ڈسپیئر ہو جائیں تو جناب آج سے دس سال کے بعد ہو سکتا ہے کمپیوٹر ٹرمینلز نہ ہوں اگر ہوئے تو ان کا انٹرفیس جو ہوگا وہ وائس انٹرفیس ہوگا یا پھر ٹچ اسکرین کے تھرو ہوگا یہ میں سوچتا ہوں کہ it should happen in about ten years time no more دس سال میں ایسا ہو جانا چاہیے ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے اس کو بس ذرا میچور ہونے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے بھی آگے یعنی پچاس سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ وائس انٹرفیس کی بجائے وہ تھنکنگ والا انٹرفیس جو کہ میں سوچوں گا اور کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو یعنی کمیونیکیشن کمپیوٹر سے جو ہوگی وہ ٹیلیپیتھک ہوگی فیوچر کے ڈسپلیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آج کل کے ڈسپلیز کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو سی آر ٹی ڈسپلیز آج کل کے ہیں نا یہ کیتھوڈری ٹیوب کے بڑے بڑے موٹے موٹے گرم گرم جو ہوا جن میں سے نکل رہی ہوتی ہے یہ تو ختم ہو رہے ہیں آلریڈی ختم ہو رہے ہیں they are being replaced by LCDs جو پاور بھی کم خرچ کرتے ہیں ریڈیشن بھی نہیں ان کی ہارمفل سائز بھی چھوٹا ہے اور کاسٹ بھی ان کی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے تو فیوچر میں کیا سارے کے سارے ڈسپلے جو ہوں گے وہ ایل سی ڈی ٹائپ کے ہوں گے لکوڈ کرسٹل ڈسپلے ہوں گے نہیں ایل سی ڈی ڈسپلے جو آج کل کے ہیں وہ تو ٹو ڈی ہیں ٹو ڈائمینشنل ہیں میرے خیال میں فیوچر میں the third dimension will start playing bigger and bigger part in displays future کے ڈسپلے جو ہیں وہ تینوں ڈائمینشن دکھائیں گے آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو گوگلس ہی کچھ پہننی پڑے یا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لیزر بیس ڈسپلے ایسے ہوں کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کے ریٹنا پہ امیج لکھتے جائیں اور آپ کو پتا ہے کہ ریٹنا تو ٹو ڈائمینشنل ہے لیکن اگر دونوں ریٹناز پہ تھوڑی سی مختلف سی ذرا سوچ سمجھ کے انفارمیشن لکھی جائے تو ہمیں احساس ایسے ہوتا ہے جس طرح ہم ایک تھری ڈی امیج دیکھ رہے ہیں تو جناب فیوچر کے ڈسپلے تھری ڈی ہوں گے آئیے اب اسٹوریج کی بات کرتے ہیں میگنیٹک اسٹوریج ٹیکنالوجی جو ہے I think it will stay with this for a long time میرے خیال میں اگلے دس سے بیس سال تک تو یہ ہمارے پاس رہے گی اس کی جو ڈیٹا ڈینسٹیز ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتی رہیں گی ڈیٹا ڈینسٹی سے مراد یہ ہے کہ the amount of data we store per unit area یا پر یونٹ والیوم یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہیں گی دس بیس سال تک یہ بڑھتی رہیں گی مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپٹیکل اسٹوریج جو ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی رہے گی آج کل جو بہترین ڈی وی ڈی ٹیکنالوجی ہے جسے میرے خیال میں بلو رے ڈسک کہا جاتا ہے اس میں ایک ڈسک پہ آپ پچاس گیگا بائٹ جو ہے اسٹور کر سکتے ہیں تو دس بیس سال کے بعد یہ چیز بھی میرے خیال میں امپروو ہوتی رہے گی لیکن there is a problem there is a problem with these magnetic storage media اور یہ جو آپٹیکل ڈسک جن کی ہم بات کرتے ہیں کہ انہیرنٹلی دے آر میکینیکل تو کیونکہ یہ میکینیکل ہیں ان کی سپیڈ ایک حد سے زیادہ تیز نہیں ہو سکتی اور کمپیوٹر تو بہت تیز ہوتے جا رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ this they will just become too slow for to be useful for these computers اس کے علاوہ جو انارمس ڈیٹا جنریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جس کی انارمٹی میں اضافہ ہوتا جائے گا یہ اس کو بھی شاید ہینڈل نہ کر پائیں یعنی جو capacity requirements of the future ہیں they may not be met by these magnetic storage media یا پھر یہ جو آپٹیکل جس طرح کے آج کل ہیں ان میڈیا کو شاید ان میں اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ اس کو ہینڈل کر سکے دوسری جو آپشن ہمارے پاس جو ہے وہ سیمائی کنڈکٹر میموری کی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ تیز ہوتی جا رہی ہے زیادہ ڈینس ہوتی جا رہی ہے زیادہ سستی ہوتی جا رہی ہے لیکن اب بھی وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی یہ جو کیپیسٹی اوور پرائس والی ریشو جو ہے نا اس میں یہ میگنیٹک اسٹوریج سے کمپیٹ نہیں کر سکتی بہت مہنگی ہے so semiconductor memory will not replace magnetic media no it's not gonna happen تو جناب ڈسک جو ہیں وہ سلو ہیں یہ ریم جو ہے یہ ایکسپینسو ہے کیا کریں کیا ہوگا ہوگا یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک عجیب و غریب سی ٹیکنالوجی جس کے بارے میں ابھی ہم نے سوچا بھی نہیں جس کا ہمیں ابھی پتا بھی نہیں وہ شاید اسٹوریج کو ڈومینیٹ کرنا شروع کر دے پندرہ بیس سال کے بعد اب اس میں ایک پاسبلٹی جو ہے میرے خیال میں وہ ہالوگرافک آپٹیکل اسٹوریج کی ہے ہالوگرافک اسٹوریج میں جو انٹرسٹنگ کیبلٹی ہے وہ ہے اسٹوریج ان تھری ڈائمینشنس آج کل جو ہم میگنیٹک ڈسک پہ اسٹوریج کرتے ہیں وہ تو ایک سرفیس پہ ہی ہوتی ہے نا آپٹیکل میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی سے زیادہ ہم جا سکیں لیکن وہ بھی انہیرنٹلی ایک سرفیس اورینٹیڈ ٹیکنالوجی ہے یہ جو ہولوگرافک میموریز ہوں گی فیوچر کی یہ تھری ڈائمینشنل ہوگی ان میں ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کیا جائے گا آپٹیکل مٹیریلس میں اور کس طرح کیا جائے گا لیزرز کی مدد سے کیا جائے گا لیزرز کی مدد سے اسٹور کیا جائے گا اور لیزرز کی مدد سے اس کو ریڈ کیا جائے گا تو یہ جو تھری ڈی نیچر ہے اس سے اس کی جو کیپیسٹی آف اسٹوریج ہے وہ خاصی زیادہ ہوگی اسپیشلی ڈیٹا ڈینسٹی جو ہے نا یعنی amount of data stored per centimetre cube شاید وہ بہت زیادہ ہو آج کل کے اسٹوریج میڈیا کے بارے میں اور یہ بھی کہ ان میں سے بعض اسٹوریج جو ہوگی نا وہ ریڈ اونلی ہوگی بعض جو ہوگی ریڈ رائٹ بھی ہوگی اور ظاہر ہے کہ عموماً ریڈ اونلی اسٹوریج جو ہوتی ہے آج کل بھی اور فیوچر میں بھی ایسا ہوگا اس کی کیپیسٹی اور بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت ریڈ رائٹ کے تو جناب ڈیٹا ڈینسٹی جو ہوگی نا وہ تو اس میں بہت عظیم ہوگی اور اس میں جو انفارمیشن کو ریڈ کیا جائے گا انفارمیشن کو جو رائڈ کیا جائے گا وہ لیزرز کے ذریعے کیا جائے گا یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ آج کل ایکسپیریمنٹل فارم میں شاید ایگزسٹ کرتی ہے لیکن اس کو کمرشلی میچور ہونے کے لیے اس کی کمرشل اپلیکیشن بننے کے لیے میرے خیال میں ابھی کم از کم دس سال لگیں گے تو اگین کی ایڈوانٹیج ہولوگرافک اسٹوریج کا ہوگا کہ ڈیٹا ڈینسٹی جو ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی compared to to these media data density ہو سکتا ہے ملینز آف ٹائمس زیادہ ہو بنسپت آج کل کے اسٹوریج میڈیا کے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا ٹرانسمیشن کی فیوچر میں ہمارے دس سال کے بعد ہمارے گھر ہمارے دفاتر جو ہوں گے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوں گے تھرو آپٹیکل فائبر یا پھر فری اسپیس آپٹکس اس کے ذریعے کنیکٹڈ ہوں گے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو ڈیوائس ہوں گی ہمارے آفس کے اندر جو ڈیوائز ہوں گی وہ ایک دوسرے سے وائرلیس کے ذریعے کمیونیکیٹ کریں گی ہمارے گھر کے اندر بے شمار ڈیوائس ہوں گی اس کا ہم تھوڑی دیر میں تذکرہ کریں گے لیکن جتنی بھی ڈیوائس ہوں گی وہ آپس میں وائرلیس کے ذریعے کمیونیکیٹ کریں گے اب آپس میں بھی اور وہ جو انٹرنیٹ کنیکشن آ رہا ہے گھر کے اندر اس سے بھی وہ وائرلیس کے ذریعے کمیونیکیٹ کریں گی اور بٹ ریٹ جو اس زمانے کے ہوں گے آج سے دس سال کے وہ آج کل کے جو ہیں اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہوں گے آج کل تو گھر پہ فور کے کا بٹ ریٹ جو ہے وہ بہت عظیم کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن فیوچر میں many many many order of magnitude زیادہ کے بٹ ریٹس ہمیں اویلیبل ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں فیوچر کے فلی کنیکٹڈ ہاؤس کی فیوچر کا ہاؤس جو ہوگا اس میں وال ٹو وال کمپیوٹرز ہوں گے لیکن وہ سارے کے سارے ہڈن ہوں گے ان کے کی بورڈز نہیں ہوں گے ان کے مائس نہیں ہوں گے زیادہ تر یہی ہوگا کہ ان سے ہمارا انٹرفیس جو ہوگا وہ وائس کے تھرو ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں وائس والا انٹرفیس جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ کامن اور پاپولر ہوتا جائے گا ہمارے کچن جو ہوں گے they will be full of computers microwaves اور ڈش واشرز اور کوکرز اور نہ جانے کیا کیا جو ہے اس کے اندر ایک مائکرو پروسیسر بیٹھا ہوگا اس کے علاوہ ایک کنڈیشنرز جو ہیں ایون جو لائٹ بلب جو ہیں سیکیورٹی الارمز ہیں انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے کمیونیکیشن سسٹم ہے they will be full of microprocessor ایک ٹپیکل ہاؤس جو آج سے دس پندرہ سال کے بعد ہوگا ہو سکتا ہے اس میں سو یا سو سے زیادہ مائکرو پروسیسر ہو اور وہ سب کے سب ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے وائرلیسلی ایک دوسرے سے انٹرنیٹ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے وائرلیسلی اور ان کا مقصد کیا ہوگا وہ سب کے سب ایک ہی چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ کسی طرح ہماری لائف جو ہے ہیومن بینگس کی لائف جو ہے ان کے جو ماسٹر لائف وہ زیادہ کمفرٹیبل ہو جائے اور دوسری چیز وہ جو ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے they will be trying to conserve energy تو فیوچر کا house a fully connected house full of hundred of microprocessors ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آئیڈیا جو میرے خیال میں پندرہ بیس سال کے بعد خاصا پاپولر ہوگا وہ ہے telepresence that is being there without physically being there کہ ہم وہاں ہیں لیکن مٹیریلی فزیکلی ہم وہاں پہ نہیں ہیں دیٹس کالڈ ٹیلی پریزنس دو لوگ دو اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں ریموٹ جگہ پہ ہزاروں میل ایک دوسرے سے دور لیکن with the help of special equipment وہ ایک ایسی تھری ڈی سیمولیٹڈ انوائرمنٹ میں امرسڈ ہیں جس میں وہ ایک دوسرے سے اس طرح انٹریکٹ کر رہے ہیں جس طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں دیٹس ٹیلی یعنی present but electronically not actually لیکن انٹرفیس جو ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا جس طرح عام مل بیٹھنے کا ہوتا ہے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں شاید چائے بھی پی رہے ہیں یہ آج کل جو ہم چیٹنگ کرتے ہیں کمپیوٹر پہ یا جو ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں یا پھر بعض بزنس جو ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کرتے ہیں یہ ایک لحاظ سے ٹیلی پریزنس ہے that is a part of you sort of through electronics goes to the place where the other person sitting اور اس سے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں لیکن یہ جو یہ جو تینوں طریقے میں نے بتائے یعنی چیٹنگ ہے ٹیلی فون کال ہے یا پھر ویڈیو کانفرنسنگ یہ خاصی جسے کہتے ہیں ڈیمینشڈ فارم ہے ٹیلی پریزنس کی the full fledge telepresence form is the one that I just spoke about یعنی ایک فل تھری ڈی انوائرمنٹ ہے اس میں لگتا ہے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں this is something that should happen within the next ten to fifteen years ایک اور چیز جو اسی ٹائم فریم میں ہوگی وہ یہ کہ بعض مائنڈز جو ہیں بعض لوگ ہیں ان کے مائنڈ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے امورٹل ہو جائیں گے یعنی وہ لوگ چلے جائیں گے ان کی مائنڈس ان کی سوچ ان کا سوچنے کا طریقہ دا ول اسٹے ود آس ہوگا یہ کہ ایک بڑے عظیم صاحب ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں آرٹیکلس لکھے ہیں اسپیچز دی ہیں کلاس روم میں پڑھایا ہے یہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے نا ویڈیو کی فارم میں آڈیو کی فارم میں ٹیکسٹ کی فارم میں ان کو اکٹھا کر کے ہم ایک انٹیلیجنس سسٹم کو دیں گے وہ انٹیلیجنس سسٹم جو ہے نا اس انفارمیشن کو پروسیس کرے گا اس کو انڈیکس کرے گا اس کو ریسٹرکچر کرے گا ان کو اکٹھا کرے گا ان کو توڑے گا ان کو پھر اکٹھا کرے گا اس کو کسی ذرا انٹرسٹنگ سی فارم میں لے آئے گا یوزبل فارم میں لے آئے گا اس کے بعد once that process is taken place اس کے بعد ایسا ہوگا کہ ہم یہ جو انٹیلیجنس سسٹم ہے اس سے پلین انگلش میں یا کسی اور لینگویج میں کنورٹس کر سکیں گے بات کر سکیں گے اور ہمیں لگے گا ایسے کہ ہم ان صاحب سے بات کر رہے ہیں جن کے لیکچر جن کے پیپر جن کی بکس جن کی سافٹ ویئر جو ہے ہم نے اس سسٹم کو دی تھی شروع میں شروع میں یہ بات ہوگی ٹائپنگ کے ذریعے میں ٹائپ کروں گا ایک ٹائپ کیا وہ جواب آئے گا بعد میں ہو سکتا ہے کہ اسپیچ کے ذریعے ہو جائے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر اسکرین پہ ایک ٹاکنگ ہیڈ سا آ جائے جو جو جس کی شکل اس آدمی جیسی ہو اور وہ اسی طرح تقریباً اسی لہجے میں اسی ڈائلیکٹ میں بولے اور میرے سے بات کرے انٹیلیجنٹ کانورسن کرے اور آخر میں یہی ہوگا کہ ایک تھری ڈی سیمولیٹڈ ریئلٹی سی ہوگی جس میں I be able to sit with that person and converse آمنے سامنے بیٹھ کے ہم بات کر سکیں گے اور وہ جو آدمی باتیں کرے گا ان کا بیسس وہی آئیڈیاز ہوں گے جو اصل آدمی کے تھے دیکھے نا یہ ایک ہم نے تھری ڈی سی ایک عجیب و غریب سی چیز بنائی ہوئی ہے لیکن اس کا بیسس کیا ہے اس کے بیسس وہی لیکچرز ہیں وہی بکس ہیں وہی آئیڈیاز ہیں جو اس آدمی کے تھے نہ صرف یہ اس کے بلیفس بھی اس میں شامل ہیں اور جس طرح وہ بولتا ہے اس کا جو اسٹائل ہے اس کا بولنے کا اس کے تھنکنگ کا اسٹائل وہ جو انٹیلیجنس سسٹم ہوگا اس کو بھی ایکسٹریکٹ کرے گا اور یہ جو تھری ڈی سیمولیٹڈ انوائرمنٹ ہوگی جس میں میں اس امورٹل مائنڈ سے بات کر رہا ہوں گا اس میں وہ ساری کی ساری چیزیں مجھے نظر آئیں گی اس کی شکل بھی ویسی ہوگی اس کی آواز بھی ویسی ہوگی اس کے جسچرس بھی ویسے ہوں گے so people will die but the knowledge that they had acquired friendly form ابھی بھی دیکھے نا نالج تو ساری کی ساری اویلیبل ہے لیکن پرنٹڈ فارم میں ہے ویڈیو کی فارم میں ہے اور وہ پروسیسڈ فارم میں نہیں اگر ہم نے کچھ تلاش کرنا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن یہ جو امورٹل مائنڈ والا آئیڈیا ہے اس میں کمپیوٹر ساری کی ساری نالج کو پروسیس کر کے ہمارے پاس رکھ دے گا اور اس کے بارے میں اچھی بات یہ ہوگی انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ اس میں سے نالج ایکسٹریکٹ کرنا بڑا آسان ہوگا ہم ایک سوال پوچھیں گے اور وہ صاحب ایک لحاظ سے ہمیں اس کا جواب دیں گے یعنی ان صاحب کی سمولیشن جو ہے ایک لحاظ سے ہمیں جواب دے گی اور وہ جواب تقریباً ویسا ہی ہوگا کہ اگر وہ صاحب زندہ ہوتے تو جیسا وہ جواب دیتے ٹرانسلیٹرز جو ہیں وہ آج کل ان پہ خاصا کام ہو رہا ہے بڑا مشکل کام ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک پروگرام لکھیں جو کہ جو میں نیچرلی انگریزی بول رہا ہوں اس کو وہ جرمن میں کنورٹ کر دی جائے آج کل اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن یہ بہت مشکل ہے کام ابھی ایسے ایکوریٹ ٹرانسلیٹر جو ہیں ایگزٹ نہیں کرتے لیکن تقریباً بیس سال میں میرے خیال میں ایسے ٹرانسلیٹرز ایگزسٹ کریں گے تو ہو یہ سکے گا کہ ادھر فون پہ میں اردو بول رہا ہوں اور ادھر پہ وہ صاحب فون پہ جرمن بول رہے ہیں اور مجھے اس کی اردو سنائی دے رہی ہے اسے میری جرمن سنائی دے رہی ہے all in real time all done very very quickly without any delay تو یہ میرے خیال میں اس ٹیکنالوجی کو کمرشلائز ہونے میں شاید بیس ایک سال لگیں گے اب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں پندرہ سے بیس سال میں یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے نا ڈسٹنس ایجوکیشن جو ہے یہ میرے خیال میں بہت زیادہ پاپولر ہوگی کیونکہ اس میں سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ اب جب چاہیں جہاں چاہیں جو چاہیں لرن کر سکتے ہیں یو ہیو فل کنٹرول تو اس لیے یہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی جائے گی because it will give more choice to students لیکن آج کل کی آن لائن ایجوکیشن میں ایک بڑی ایک ایک جو ڈرا بیک ہے اس کا وہ یہ کہ بڑی امپرسنل سی ہے یعنی آج کل کی آن لائن ایجوکیشن ایسی ہے کہ میں ایک لحاظ سے کمپیوٹر سے بات کر رہا تھا جو بڑی عجیب سی بات ہے کیا یہ اچھا ہو کہ بجائے کمپیوٹر کے میں ایک ریئل ہیومن بینگ سے بات کر سکوں یا پھر ایک ایک ایک ریئل ہیومن بینگ سے گروپ سے بات کر سکوں اب ظاہر ہے کہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ وہ گروپ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ گروپ ساری دنیا میں ڈسپرسڈ ہے کچھ لوگ نیپال میں ہیں کچھ لوگ بنگلہ دیش میں کچھ جرمنی میں کچھ میکسیکو میں ہیں لیکن فیوچر میں ٹیلی پریزنس کے ذریعے will be able to have a virtual simulated reality classroom ہم یہ گوگلز وغیرہ لگائیں گے یا پھر وہ ہمارے ریٹناز پہ سیمولیٹڈ ریالٹی کے امیجز لکھے جائیں گے اور ہمیں محسوس ایسے ہوگا کہ ہم واقعی کلاس روم میں بیٹھے ہیں and will be able to have we will be able to have conversations میں میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں اصل میں وہ جرمنی میں بیٹھے ہیں ان سے میں گپ شپ کر سکوں گا ان سے خیالات کا اظہار اور تبادلہ کر سکوں گا اسی طرح جو پروفیسر صاحب ہیں ان سے بھی میں سوال پوچھ سکوں گا ان کو جواب دے سکوں گا so it will be a classroom which will look like today's classroom لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہوگی it will be a simulated reality classroom یعنی اس میں ایکچولی لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہوں گے لیکن ان کا ایکسپیرئنس کچھ ایسا ہوگا ان کا ایکسپیرینس کچھ ایسا ہوگا جو آج کل کے جو کلاس روم کا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق ہو یعنی یہ جو آج کل گروپ میتھڈ آف لرننگ ہے نا گروپ میتھڈ میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جگہ پہ اور مل کے لرن کرتے ہیں جس طرح کلاس روم میں جا کے ہم یہی کرتے ہیں کہ ایک استاد صاحب ہیں اور کچھ شاگرد ہیں وہ مل کے لرن کرتے ہیں in a form of group تو یہ یہ جو میتھڈ ہے یہ آج کل کی ڈسٹینس لرننگ میں ذرا کچھ کم ہے اس کا اثر اور یہ بڑا افیکٹو میتھڈ ہے تو فیوچر کی ڈسٹینس لرننگ جو ہے اس میں اس میتھڈ کو بڑھایا جائے گا اس کو فروغ دیا جائے گا اور کس طرح دیا جائے گا through telepresence through simulated realities medicine جناب میرا خیال یہ ہے کہ پچاس سال کے بعد یا آج کل کی جتنی بھی ڈیزیز ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گی ہماری یہ جو کمپیوٹر بیسڈ ریسرچ ہے into medicine into genetic engineering اس کی وجہ سے یہ سب ڈیزیز جو ان کے میرے خیال میں علاج فائن کر لیے جائیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے لیکن لیکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ ریسرچ ہو رہی ہو تو بعض نئی بیماریاں کریٹ ہو جائیں تو بیماریاں ہوں گی لیکن نئے والی اور کچھ تو غلطی سے کریٹ ہو جائیں گی اور میرے خیال میں اس وقت بھی کچھ وار شور کا مسئلہ تو ہوگا جنگ ونگ کا تو کچھ مسئلہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر کی بیماریاں ساری کی ساری مین میڈ ہوں یعنی یہ جرم وارفیئر کی لیب جو ہیں اس میں وہ بیماریاں کریٹ کی جائیں اور اپنے دشمنوں میں ڈالی جائیں تو فیوچر لکس ویری برائٹ لیکن فیوچر لکس ویری ڈپریسنگ آج کل کی بیماریاں شاید ختم ہو جائیں گی لیکن نئی بیماریاں جو ہیں وہ ان کی جگہ لے لیں گی فیوچر کی جنگ وارفیئر پہ کمپیوٹنگ کا کیا اثر ہوگا جناب دیکھیے جنگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اینمی کو ڈسیبل کرنا ہے اور اینیمی کو ڈسیبل کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ آج بھی ہے اور فیوچر میں بھی وہ رہے گا کہ آپ کسی طرح اینیمی کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے نا اس کو تباہ کر دیں تو اینیمی کے کمیونیکیشن سسٹم کو تباہ کرنے کے کئی طریقے ہیں بعض ایکسپینسو اور خاصے نیسٹی طریقے ہیں کہ جناب آپ آپ ایک ایٹم بام جو ہے نیوکلیر بام جو ہے اس پہ ڈراپ کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو ٹیلی کام کمپیوٹرز ہیں ان کو ناکارہ کر دیں تھرو کمپیوٹر وائرسز تو فیوچر وارفیئر میں سائبر وار کا عنصر خاصا نمایاں ہوگا اس کے علاوہ یہ بھی کہ آج کل جس طرح آرمیز پہ خرچہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں فیوچر میں سائبر وار فیئر پہ ویسا ہی اسی اسکیل کا خرچہ ہوگا اور اس میں بلکہ ایک فائدہ ہے چھوٹے ملکوں کو آج کل اگر کوئی دس لاکھ کی آرمی آپ کی سرحد پہ لا کے کھڑی کر دے فائٹ کرنا شاید تھوڑا سا مشکل ہو اگر آپ کے پاس صرف ایک لاکھ لوگ ہیں لیکن فیوچر میں when we are talking about attacking each other computer of people you have it's the smartness is the intelligence of the people you have that matters more تو فیوچر کے وار فیئر میں یہ جو کمپیوٹر بیس سائبر وارفیئر ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے ملک جو ہیں ان کو اتنا ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو جتنا آج کل ہے بنسپت بڑے ملکوں کے تو اس فیوچر کی وارفیئر میں ظاہر ہے ٹارگیٹ کیا ہوگا جیسے میں نے بتایا ایک تو کمیونیکیشن سسٹمز ہوں گے اس کے علاوہ بینکنگ سسٹم فائنینشیل سسٹم ہوں گے یہ بھی ٹارگیٹس ہوں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ فیوچر میں ڈیولپ کنٹریز جو ہیں وہ زیادہ ونریبل ہوں گے کیونکہ ان وہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں ان سسٹمس پہ آپ کو پتا ہے کہ اب ایسی موویز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جس میں سمولیٹڈ کیریکٹرز ہیں لیکن لگتا ایسے ہے جس طرح ہیومنز ہیں وہ یعنی سیمولیٹڈ کیریکٹرز اور ہیومن ایکٹرز جو ہیں ان میں فرق کرنا اس ان موویز میں خاصا مشکل ہے تو جناب دس ٹرینڈ آج سے پندرہ سال کے بعد یہ ہیومن ایکٹرز جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے دے ول بیکم ایکسٹنکٹ آج سے پندرہ سال کی جو موویز ہوں گی بات کی اس میں ہیومن ایکٹرز نہیں ہوں گے everything will be animated ہو سکتا ہے وہ ریئلسٹک لگے لیکن ہیومن ایکٹرز اس میں ہرگز نہیں ہوگے بس اینیمیٹڈ کیریکٹرز ہوں گے نہ صرف یہ بلکہ اس کے کچھ عرصے کے بعد موویز بھی ختم ہو جائیں گی movies as an entertainment form جو ہیں آج سے تقریباً بیس پچیس سال کے بعد ہو سکتا ہے بالکل ختم ہو جائیں ہوگا یہ کہ موویز جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے they will become interactive like video games اور ویڈیو گیم جو ہیں they will become more realistic like movies تو کچھ عرصے کے بعد اور میرا خیال ہے آج سے پندرہ بیس سال کے بعد یہ دونوں جانراز جو ہیں یہ کنورج کر جائیں گی موویز اور ویڈیو گیمز ایک جیسی ہو جائیں گی تو فیوچر کی موویز جو انٹریکٹو ہوں گی just like the video games اور مزے کی بات یہ ہوگی کہ ان میں سے خاصی موویز ایسی ہوں گی جس میں آپ the viewer will be able to play a part اور وہی تھری ڈی سیمولیٹڈ ریالٹی ہوگی اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہوگی نہ آپ ہیرو بن جائیں آپ ہیروئن بن جائیں آپ ولن بن جائیں آپ گھوڑے بن جائیں آپ گدھے بن جائیں اور نہ صرف یہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے دوست ہیں ان کو بھی آپ شامل کر سکیں if you wish to do so کہ آپ ہیرو کا پارٹ پلے کر رہے ہیں وہ ولن کا کر رہے ہیں اور وٹ ایور تو فیوچر میں آج کل جس طرح موویز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی بلکہ ایک نئی چیز جنم لے گی جس سے پتہ نہیں ہم کیا کہیں گے ہو سکتا ہے اس کو مووی گیم کہیں یا گیم مووی کہیں لیکن وہ ان دونوں کا امیلگم ہوگی موویز کا اور ویڈیو گیمز کا کرائم میرا خیال ہے کہ آج سے پچاس سال کے بعد یہ جو عام پیٹی کرائم ہے تھوڑا سا یہاں سے چوری کر لیا تھوڑا سا یہ کر لیا تھوڑا سا وہ کر لیا یہ ختم ہو جائے گا وجہ یہ ہے کہ پولیس بہت اسمارٹ ہو جائے گی ان کے پاس کمپیوٹنگ کی وجہ سے ان کی جو انویسٹیگیٹنگ ایبلٹیز بڑھ جائیں گی کرمنلس کو ٹریک کرنے کی ایبلٹی بڑھ جائیں گی تو یہ چھوٹے موٹے کرائم جو ہیں ختم ہو جائیں گے اس کے بعد جتنے بھی کرائم ہوں گے میرے خیال میں وہ بس بڑے بڑے کرائم ہوں گے بڑے لارج اسکیل پہ ہوں گے وہ سارے کے سارے کمپیوٹر اسسٹڈ ہوں گے کمپیوٹر کو یوز کر کے وہ کرائمس کیے جائیں گے اور میرے خیال میں انڈیویجلس وہ نہیں کریں گے گروپس بھی شاید وہ نہ کریں میرے خیال میں صرف نیشن اسٹیٹس یعنی مملکتیں جو ہیں وہ یہ کرائم کیا کریں گی فیوچر میں تو فیوچر کی کرمنلس کون ہوں گے کنٹریز نیشن اسٹیٹس پچاس سال کے بعد آج سے میرے خیال میں پرسنل پرائیویسی ختم ہو جائے گی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کیا جا رہا ہو آپ سو رہے ہوں آپ واک کر رہے ہوں آپ جاگ کر رہے ہوں آپ بات کر رہے ہوں آپ جو مرضی کر رہے ہوں everything will be recorded future میں کوئی پرسنل پرائیویسی نہیں ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کام کرنا لوگوں کو ٹریک کرنا ان کی تصویریں بنانا ان کی ویڈیو بنانا یہ اتنا سستا ہو جائے گا اتنا ایزی ہو جائے گا کہ ساری کی ساری گورنمنٹ جو ہیں وہ یہ کرنا شروع کر دیں گی اور پتہ آپ کو کیا کہیں گی وہ کہیں گے جناب یہ تو ہم پیس اور سیکورٹی قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں لیکن ہوگا یہی no privacy for anybody پچاس سال کے بعد پرسنل پرائیویسی شاید ختم ہو جائے اور جس طرح آج کل کمپیوٹنگ ترقی کر رہی ہے ایک اور انٹرسٹنگ سینیریو پچاس سال کے بعد ہو سکتا ہے شاید پچاس سال کے بعد یا تقریباً سو سال کے بعد کہ یہ کمپیوٹر جو ہوں گے یہ سیلف ریپلیکیٹنگ بن جائیں گے یعنی کمپیوٹر جو ہیں کمپیوٹر جن سکیں گے سیلف ہیلنگ بن جائیں گے اپنا علاج کر سکیں گے سیلف پروگرام بن جائیں گے یعنی یہ لرن کر سکیں گے بالکل دیکھیں ہیومنس کی طرح ہیومنس بھی سیلف کر سکتے ہیں ہیومنس بھی سیلف ہیل کر سکتے ہیں ہیومنس بھی سیلف پروگرام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہیومن سے بھی ذرا زیادہ طاقتور ہو جائیں گے اور پھر ہو سکتا ہے آج سے پچاس ساٹھ سال کے بعد انٹرنیٹ پہ ایک کانفرنس ہو دنیا بھر کے کمپیوٹرز کی ایک بڑا سا جلسہ ہو ان کا جس میں وہ ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی بہت ہو گیا ہم نے بہت غلاموں کی طرح ان کے ساتھ زندگی گزار لی now slavery no more and there is a good chance that they will be more powerful than the humans there is a good chance that they will take over the role of the master and the human race will become the slave لیکن پچاس سال پڑے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس چانس ہے کہ اس سینیریو کے بارے میں سوچیں اور اس کے مطابق اپروپریٹ اسٹیپس لیں تو جناب آج ہم نے بات کی فیوچر آف کمپیوٹنگ کی آج ہم نے بات کی کہ فیوچر کے کمپیوٹر کیسے ہوں گے ہم ان کو کیسے یوز کریں گے اور ان کا ہم پہ امپیکٹ کیا ہوگا ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہے پروگرامنگ میتھڈالوجی کے بارے میں اور وہ یہ کہ ہم اچھے پروگرام لکھنا چاہتے ہیں کریکٹ پروگرام لکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں اس میں ہمارا ٹائم اتنا زیادہ لگے تو ایسی کون سی افیکٹو پروگرامنگ پریکٹسز ہیں ٹیکنیکس ہیں جن کی مدد سے ہم ایسا کر سکیں یعنی صحیح پروگرام لکھ سکیں لیکن کم ایفرٹ سرف کر کے اور یہ بھی کہ پروگرام جو ہم لکھتے ہیں ہمیں انہیں ڈی بگ کرنا پڑتا ہے یعنی ان میں غلطیاں ہوتی ہیں ایررز ہوتے ہیں ان کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے کون سی ذرا اچھی ڈی بگنگ اسٹریٹجیز ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم اگلی دفعہ بات کریں گے تو انٹل دین اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ